اللہ تمہیں انہی سے منع کرتا ہے جو تم سے دے میں لڑے آ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا آ تمہارے نکالنی پر مدد کی کہ ان سے دوستی کرو اور جو ان سے دوستی کرے تو وہی ستمگار ہے